قابل قدر علماء اکرام اور جذبے جہاد سے سرشار میرے ہم مشن ساتھیوں آج کے اس عظیم مقابلے تقاریر میں غزوہ حدیبیہ کے ان معارف اور اسباق کا تذکرہ ہو رہا ہے جن سے روشنی لے کر ہر دور کے مسلمان اپنے لیے راہ عمل متعین کر سکتے ہیں سامعین محترم ماہدی سنچے ہجری میں جب جب آ کر مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو پرزندان توعید کے ہمراہ بیت اللہ کی زیارت کا قصد کیا تو مشرقین مکہ اسے اپنی مغلوبیت تصور کرتے ہوئے اہل اسلام کا راستہ روکنے کے لیے تیار ہو گئے پھر ہمت و قوت اطاعت و بہادری تحمل و وفاداری عشق اور محبت اور بیت علی جہاد کے حسین مناظر سے معارف اور اسباق کے وہ چشمے پھوٹے جنہیں قرآن نے انا فتحنا لک فتحا مبینہ جیسے الفاظ میں بیان کر کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بنا دیا میرے نبی نے بسر بن سفیان رضی اللہ عنہ کے ذریعے اہل مکہ کی جنگی تیاریوں کی خفیہ معلومات حاصل کر کے جاسوسی کی افادیت سمجھا دی پھر اسی تناظر میں صحابہ سے رائے طلب کر کے مشورے کی اہمیت بتا دی اور جب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا تو آقا کی سیکرٹی پر معمور محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کی طاق میں بیٹھے پچاس مشرقوں کو گرفتار کر کے امیر لشکر کی حفاظت کا بہترین سبق پڑھا دیا حضرت عثمان غیر شہادت کی خبر سننے کے بعد میرے نبی نے بیت علی الجہاد کا اعلان کر کے ایک مسلمان کے خون کی قدر و قیمت بتا دی حضرت عثمان غنی نے اپنے رپکا کے بغیر عمرہ ادا کرنے کی پیشکش کو ٹکرا کر انفرادی اغراض کو اجتماعی مفادات پر قربان کرنے کا پن سکھا دیا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے آقا کی داڑھی کی طرف بڑھنے والے چچا عروہ کے ہاتھوں کو روک کر عشق نبی کا مثالی نمونہ پیش کر دیا اور جب دین اکبر قربان ہونے کا عزم مسمم کر لینے والی جماعت کو واپس پلٹنے کا حکم ملا تو شمع رسالت کے پروانوں نے اسے غیرت اور ناک کا مسئلہ بنانے کے بجائے سر تسلیم کم کر کے دل و دماغ اور غیرت و جذبات کو چریعت متحرہ کے تابع کر کے اکامل اطاعت کا سبق پڑھا دیا صرف یہی نہیں بلکہ میں ابو جندل اور ابو بصیر جیسے مظلوم صحابہ کو مشرقین مکہ کے حوالے کر کے وہ ابو بلحق کی مثالی تعلیم دے دی جی ہاں قرآن مجید نے بھی حدیبیہ کے نجیب و فراز کے ان مناظر کو محفوظ فرما کر محارف و رسپاک کے ایسے پھول برسائے جنہوں نے ہمارے عزائم کو پہاڑوں سے زیادہ بلند کر کے ہمارے نظریات کو چٹانوں سے بھی زیادہ مضبوط کر دیا قرآن منافقین کے کردار سے پردہ اٹھ المؤمنون الى عالم ابدا جیسی خام خیالی کا اظہار کرتے ہوئے اسلام اور اہل اسلام کے مکمل خاتمے کے خواب دیکھتے ہیں جبکہ رب المجاہدین انا فتحنا لك فتحا مبینا کا اعلان کر کے ان کی امیدوں پر پانی پیر دیتے ہیں جب ابن عبید جیسے منافق حدیبیہ جیسی صلح سے دل برداشتہ ہو کر مؤمنین کو روم فارس جیسی سپر طاقتوں سے ڈراتے ہیں کر دیتے ہیں قرآن مؤمنین کو خبردار کر رہا ہے فلا السلم کہ ایسے موقع پر جہاد پر قدرت رکھتے ہوئے کافروں کو خود سیاح کے لیے مت بلانا ایسا کرو گے تو فانتم الاعلون کا اعزاز تمہیں ہی ملے گا البتہ اور تم دنیا کو بتا سکو گے کہ عظمت باطل دھوکا ہے یہ ستت کافر کچھ بھی نہیں مٹی کے کھلونے ہیں سارے یہ کفر کے لشکر کچھ بھی نہیں سامعین محترم آج آج بھی ٹرمپ جیسے کافر اسلام اور مسلمانوں کے خاتمے کے منصوبے بنا رہے ہیں اور مودی جیسے درندے مسلمانوں پر عرض حیات تنگ کر رہے ہیں آج بھی نفاق زدہ دانشور مجاہدین کے ہاتھوں عالم کفر کے بکھرتے شہرازے کی حقیقی تصویر پیش کرنے کے بجائے عالمی کفریہ طاقتوں سے مسلمانوں کو ڈرا رہے ہیں لیکن اسلام کے شہر ایک امیر کے ہاتھ پر بیت علی الجہاد کر کے کشمیر سے افغانستان تک کفر کی میں کوہرام مچا کر آج بھی دنیا کو بتا رہے ہیں بھی عبادت ہوتی ہے ہم یوں ہی عبادت کرتے ہیں اسلام کے گلشن کی ہم جادے کے حفاظت کرتے ہیں جینے کا ہمیں کوئی شوق نہیں مرنے کی ہمیں کوئی فکر نہیں وہ مر کر زندہ رہتے ہیں جو دی کی حفاظت کرتے ہیں وہ ہمارے